اور اگر کوئی پولیس پارٹی آ گئی تو سے مت سے تو اس کے لیے یہ شکل ہے کہ بیت الخلا میں جا کے اطمینان حاصل کرے وہ ٹوائلٹ میں پہنچ کے سمجھے گا کہ یہاں سے زیادہ اطمینان کی جگہ پوری ٹرین میں کسی پک پر وہ اطمینان میں کوئی جگہ نہیں جی۔ اور اگر ٹکٹ اس کے پاس موجود ہے تو پھر وہ دروازے پر ہو اور سبھی کو پکڑ کے لٹکا ہو تو چاہے پوری پوری پولیس پارٹی آ جائے ڈبے میں گھس جائے اسے اطمینان نہ بیٹھنے کی جگہ نہ ٹھکانے سے کھڑے رہنے کی جگہ سبھی کو پکڑ کے وہ لٹکا ہوا ہے مگر اس کے جیب میں ٹکٹ ہے تو بہت اطمینان کی حالت ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی یہود اور نصارہ ہوں مشرقین و کافرین ہوں ہزاروں جھنکارے سکوں کی اور دلتوں کی اور دینار کی ان کے پاس موجود ہو مگر ان کے پاس ایمان نہ ہونے سے امن کا پروانہ نہیں اس لیے بے قراری بے کیسی بے لطفی کی بات اور اگر اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں اطمینان طالب علمانہ زندگی ہم نے دیکھی ہے اسی لیے جنت کی وہ فضا جس کے بعد میں معلوم ہوتا ہے جس کے بعد میں ذکر کیا گیا ہے نہ خوف ہے نہ حزن ہے پڑھنے کے زمانے میں جو فضا ہوتی ہے وہ ایسی ہے طلبا کو جو ہے نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے اور اگر جمعرات آ گئی تو کیا آپ لوگوں کو انگلینڈ میں خوشی ہوگی جو طلبا کو وہاں نصیب ہوتی ہے کڑکی کے نقشوں میں کڑکی کے نقشوں میں خدا وہ نظر عطا فرماتے ہیں کہ انگلینڈ امریکہ اور اسی طرح افریقہ کی دولتوں میں اور ڈالروں کون میں وہ لذت نہیں ہے جو دارالقام اور مدرسے کے اس قیام کے زمانے میں ہم لوگوں کو جو لذت آتی تھی جنہیں آتی ہے کہ اگر جمعرات آ گئی پھر ان سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں اور اگر دس روپے کا منی آڈر آ گیا تو بڑے بڑے ڈی ان کے سامنے کوئی اے نہیں رکھتے ہیں اس کی خوشی کو آپ پوچھیے تو وہ معمولی کھانا کھاتے ہیں معمولی کمروں میں رہتے ہیں معمولی حالت میں ہیں مگر خوف کے اعتبار سے اور حسن کے اعتبار سے بالکل بادشاہ ہیں کہ فقیری میں شاہی جسے کہتے ہیں کہ نہ امروز فردا کی فکر کوئی فکر نہیں بلکہ اگر دنیا کا نقشہ آپ دیکھنا چاہیں کہ جنت کے لباس کبھی میلے نہیں ہوگا جنت کے لباس میں میل کچھ نہیں ہوگا تو دنیا میں آپ اس کا نقشہ اگر دیکھیں تو پرندوں کے بالوں کو دیکھ لیجیے آپ کسی مینا کو دیکھ لیں کسی فاختہ کو دیکھ لیں کسی تیتر پٹیل کو دیکھ لیں معلوم ہوتا ہے ابھی غسل کر کے جناب تشریف لا رہے کبھی لباس میں میرا پرم ہی آتا ہے تو جنت کا لباس سمجھنا ہو تو ان پرندوں کو دیکھ لیں اور جنت کا ماحول دیکھنا ہو تو طلبا کو آپ جا کے دیکھ لیں بڑا عجیب و غریب ماحول بن کے ایک جگہ میں نظر آئے مذاق یہ بات تھی کہ شہروں کا گندا ماحول تو ایسا ہے کہ بس جیت چاہتا ہے کہ پڑے ہم لاہور و لاکھوں تو اللہ بلّہ اور دیہاتوں میں سناٹا ہے تو وہاں کا ماحول انا للہ تو شہروں میں تو لاہور و لاکھوں تو اللہ بلّہ اور دیہاتوں کے اندر انا للہ تو مدارس میں ماشاء اللہ اور سبلیوں میں ان شاء اللہ اور خانقاہوں میں اللہ ہر جگہ کی ایک مستقبل دنیا ہے کہ وہاں پر یہی کر رکھتے اللہ اللہ کی تو حاصل یہ ہے کہ خوف کی کیفیت نہیں ہوگی وہ فرمایا کہ ان کی صفت ہے کہ ایمان لائے اور اس کے ساتھ تقوا اختیار فرمائے قرآن کریم نے تقوی کو لباس سے تعبیر کیا مجھے یاد آیا کہ نقطہ اللہ ادریس خان نوی نے اپنی تفصیل معارف میں غریب نقطہ لکھا پڑھ کے جھوم رہی وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مجمع موجود ہے بہت بڑا اور شریفوں کا مجمع اچھے اچھے انسانوں کا مجمع ہو جمع اور آپ سے کوئی کہے کہ ذرا کرتا پاجامہ چڈی سب کپڑے اتار کے ننگے ہو کر آپ مجمے میں سے گزریے کیا گزرے گی آپ اندازہ لگائیے تصور کر سکتے ہیں کوئی شریفوں کا مجمع ہو اچھے انسانوں کا ہو کوئی جلسہ ہی ہو رہا ہو مان لیجیے کوئی بہت بڑا اور اس میں آپ سے کوئی کہے کہ جلسے میں ذرا آپ یہاں سے وہاں تک ننگے چلے جائیے جان نکل جائے گی سن کر ناممکن سمجھے گا آدمی کی گویا اس کام کو اختیار کرے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب شریفوں کے مجمے میں بڑھانا نہیں جاتا وہ لکھتے ہیں کہ روح کا لباس حقیقت تقوا ہے اور جس نے تقوا اختیار نہیں کیا اس کی روح ننگی ہے تو فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی اروا مجتمع ہوگی اس مقام سے اگر اس کی روح کو جب گزارا جائے جس جس وقت اس کی روح کو گزارا جائے گا اور وہ تقوی کے لباس سے ننگی ہوگی تو کتنی شرم اس پہ تاری ہوگی اس کا اندازہ لگائی حیا کی جی، کیا کیا کھیت اس پہ تاری ہوگی اس لیے کہ روح کا لباس تقوا ایک تو ہمارے بدن کا ظاہری لباس ہے اور اس سے جو ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری شرمگاہ چھٹتی ہے اور قیمت حاصل ہوتی ہے سردی سے بچتے ہیں گرمی سے بچتے ہیں اور معلوم کیا کیا منافع اس میں تجمل کی شکل بھی اور روحانی لباس جو ہے وہ در حقیقت تقوا تقوا اسی لیے کوئی شخص نیل کا مالک ہو کپڑے کی اگر تقوا اس میں نہیں ہے تو وہ روحانی اعتبار سے بالکل ننگا یہی وجہ ہے کہ آٹھویں پارے میں قرآن قریب نے تقوی کا ذکر کیا لباس کا ذکر کیا اور منافت انص نہ علیک لباس یواری کم علیشا ہم نے لباس نازل کیا اور جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف چلتی ہے اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں کہ کرتا پہلے پہننا چاہیے اور پاجامہ بعد میں اس لیے کہ انزال کا لفظ ذکر کیا گیا ہو سکتا ہے بعض یہ بھی کہیں کہ پاجامہ پہلے پہنے اس لیے کہ اوپر سے بارش ہوئی ہے لیکن یہاں سے جو روئی ہوگی ہے کپاس تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف چاہیے مگر خطرہ کی کیفیت یہی ہے کہ اوپر سے جو ہے نیچے کی طرف اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہکسی لباس مانوی لباس لباس تقوا لباس کا خیر کہ تقوی کا لباس وہی بہتر لباس وہی حقیقت لباس اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بات ہوئی تھی جس کے نتیجے میں جنت کے لباس ان سے نکل گیا ان کے ان کے بدن سے وہ اتار دیا گیا جب گئی تو میٹائی تشریف لائے سر کا تاج ان کا اتارا اور اس کے بعد جنت کے لباس ان سے ہٹے ہیں تو پتھر سے انہوں نے اپنے جسم کو بند کیا جسم کو بند کیا وہاں کے معصیت کی وجہ سے وہ لباس ہٹ جاتا ہے جو اس عالم کا لباس ہے اور تقوی کی وجہ سے وہ برقرار رہتا ہے اور اس میں ایک بات اور بھی لکھتی کہ ہفتہ نے عجیب انداز سے ہم کو شیطانی تالوں سے بچایا ابھی اس اس طرف روز میں میں نے ایک مثال دی میں نے کہا کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ تم فلاں سے دوستی مت کرنا وہ فلانا ایسا ہے کہ اس نے تمہارے باپ کو اپنے گھر سے نکلوایا بلکہ اگر وہ گجراتی میں کرتے کہ نانگو کری دی تھے ننگا کرتے ہو کپڑے اتار دے ایسا آدمی تو بڑا غصہ آئے باجی آتے ہیں ان کی تو بات کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کو گھر سے بھی نکالا اور ان کے کپڑے بھی نکلوا دیے قرآن کریم نے حکیمانہ اسلوب کے ساتھ شیطان سے نفرت پیدا کرنے کا ذکر کیا فرمایا کہ ابلیس وہ ہے کہ جس کی حرکتوں کے نتیجے میں اور چالوں کے نتیجے میں تمہارے ابا اور اما کا مکان اور مکان جو جنت تھا وہ چھوٹا اور بدن کے کپڑے ان کے ہٹ گئے تو وہ تو مکان سے نکلوا منگا کر اس قسم کا ہے لہٰذا اس کی دوستی کرنا حقیقت بڑی جو ہے نادانی کی بات ہے اور انتہائی حماقت کی بات ہو تو فرمایا کہ ایمان وہ ہے جو ایمان ہدایت وہاں جو ایمان لا تقوا اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقوا جو ہے وہ تقوی کی کئی قسم ہے ایک تقوا ہے کہ سغائر سے بچ جائے ایک تقوا سب سے ادنا یہ ہے کہ آدمی کو فرشن کر سے بچے اس کے بغیر تو تقوی کا کوئی درجہ ہی نہیں اس کے بعد سویلا گناہوں سے اس کے بعد قبیلہ گناہوں سے اس کے بعد انسان جو ہے قبیلہ گناہوں سے بچے پھر سوائے سے بچے یہاں تک کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچے اس زمانے میں کیونکہ عام طور پر حالات بڑے عجیب ہیں آج کے اس دور میں حرام سے آدمی بچ جائے تو مستقل مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر ہم مغرب جو سمجھ میں آئے وہ کماؤ اگر ہم مغرب جو سمجھ میں آئے وہ کرتے رہو جو چاہو بولو جہاں چاہو دیکھو جو چاہو سوچو جو چاہو کرو سب کرنے کے بعد بھی حضرت تقوا ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا وہ بالکل اسٹیل کا بنا ہوا تقوا ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کر سکتی ساری چیزوں کے باوجود بھی تقوا باقی ہے حالانکہ سب کو ایک مسئلہ بڑا نازک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی نے اور اسی طرح سے تبو کے واقعے میں بھی آئے متعدد واقعات کہ پوچھا گیا کہ تقوی کی کیا تاریخ اور میں کبھی جھاڑیوں سے گزر ہوا انہوں نے کہا کہ ہاں فرمایا کیسے گزرے دامن کو سمیٹتے ہوئے ہم گزر گئے فرمایا یہ تقوا ہے کہ اس عالم میں جو کانٹے ہیں کئی صحبتوں کے کاٹے ہیں کئی محرمات کے کاٹے ہیں کسی مقام پہ سیل کر کے کاٹے ہیں ان کاٹوں سے اپنے دامن تقوا کو بچا کر آدمی گزر جائے یہ درحت تقوا تو دو صفتیں بیان کی گئی الدین امن و قام یہ ولی کی علامت اور اب لوگوں کا حال ہے کہ کوئی دھوپ نہ کھڑا ہو اور پڑ سکتا ہو بہت بڑا ولی مولانا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شاید جو سڑک پر پڑے ہوئے ننگے یہ پہنچے ہوئے ہیں کہ نہیں حضرت فرمایا کہ اگر میرے کہنے سے وہ پہنچے ہوئے ہو جاتے ہیں اور میں کہہ دوں کہ نہیں تو پہنچے ہوئے نہیں ہے تو تم مجھے کو تسلیم کر لو میری بات مانو جو تمہیں بتاتا ہوں اس لیے کہ اس کے پہنچے ہوئے ہونے نہ ہونے کا معیار یاد تو مجھے تم قرار دیتے ہو بناتے ہو تو جب میں جو بات کہتا ہوں اس بات کو تمہیں اختیار حق یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں وہ دنیا ولایت کے بچے ہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں حضرت خانس کی بڑی عجیب فرما ایک بادشاہ ہو اور اس نے دربار سجا رکھا اور بادشاہ کا ایک بڑا بیٹا وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے باپ ہیں مگر بادشاہ ہیں درباری لوگ موجود ہیں حکمران اور فران ہیں دربار شاہی کا لحاظ ضروری بنے گی اور ایک چھوٹا بچہ ہے باپ کا وہ آتا ہے اور آنے کے بعد گود میں بیٹھتا ہے گاڑی کھینچتا ہے اس کا چارج کھینچتا ہے روتا ہے جد کرتا ہے پیسے مانگتا ہے سوٹ مانگتا ہے مٹی کے بال مانگتا ہے بولی مانگتا ہے کوالٹی مانگتا ہے وہاں کسی چیز کی چیز شروع کر دی اس نے باپ اسے وہ چیز دے دے گا اس کی منمانی پوری کر دے گا مگر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر گریڈ منصب سونپنے کی نوبت آئے گی اپنے مشن کی ترجمانی کرنے کی نوبت آئے گی اپنے حکومتی جو ہے مفاد کو واضح کرنے کے لیے دوسرے مقام پر اس بات کو پہنچانے کی نوبت آئے گی تو یہ منصب یہ گریڈ اور یہ مقام چھوٹے بچے کو جو سی نہیں دیا جا سکتا اسی کو دیا جائے گا جو دربار آزاد دربار کو دربار کے آزاد کو اور تمام آزاد شاہی کو ملحوظ رکھتا ہے اس کا لحاظ کرتا تو بزرگوں نے لکھا فرما کرتے اللہ علیہ کہ یہ جتنے مجلوب قسم کے لوگ ہیں یہ دربار خداوندی کے اطفال ہیں لیکن جب ارشاد کا مقام آئے گا اور ہدایت کا کام لیا جائے گا اور لوگوں کی اصلاح کا کام لیا جائے گا اس موقع پر ان اطفال سے کام نہیں لیا جائے گا ان مجازیب سے اس مقام پر تو انہی لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو خداوندی احکام کی رعایت کرتے ہیں اور شریعت متحرہ کا لحاظ کر کے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ برکفے جامع شریعت برکفے سنجانے جانے ہر حوث نہ کے جانے جام و سندا باغ سن تو ولایت کی دو علامتیں ہیں ایک تو یہ حل ولایت کی دو علامتیں اولیاء اللہ کی ایک ہی مانو اسے کسی معلومات کے قرآن شریف نے اس کو عام کر دیا لہٰذا یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ پچھلے زمانے میں بزرگ تھے زمانے میں بزرگ نہیں ہو سکتے یہ بلا شبہ آج بھی آدمی بزرگ بن سکتا ہے بلکہ اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پچھلے زمانے میں بیس بیس سال محنت کے خدا جو عطا فرماتے تھے وہ اس زمانے میں دو سال کی محنت کا عطا فرماتے فتنوں کا زمانہ رکاوٹوں کا زمانہ آزمائشوں کا زمانہ معاشی کا زمانہ کیونکہ حدیث میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آئے گا کہ دین پہ جمنا ایسا دشوار ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں چنگاری لے یہ فتنے کے دور میں بچنا معمولی بات نہیں ہے اور واقعی ایسے لوگ کو کو لوگوں اس قسم کے لوگوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ گیا زمانہ تقوی کا گیا زمانہ جو ہے وہ بھولے پن کا سادے پن کا وہ جو الو بنایا دوسروں کو بیوقوف بنایا بنا دھوکہ دے چار بازی کرے جال سازی کرے دبل فصل کرے پورا پٹک کرے بس یہ سمجھا جائے اس سے بڑا کوئی بھی نہیں حالانکہ قرآن کے معیار میں سب سے بڑا آدمی وہی ہے ولی جس میں ایمان جتنا زیادہ ہو تو تقوی جتنا زیادہ اسی اعتبار سے جو ہے وہ ولی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ صورت ولی وہ لفافہ اور اندر فاپا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے وہاں صرف جو ہے گولڈن کور ہے اندر اس کی بڑی پر بڑی ہے اس کی ضرورت ہے کہ تھپی لفظ کو پہچانا جائے تو اگر خوف سے بے خوف ہونا چاہتا ہے آدمی اور حسن غم سے آدمی دور رہنا چاہتا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا اس کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کرے اور سپے کا اہتمام اور ایمان جب آ جاتا ہے تو پھر نظر اسی پر ہوتی ہے ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا کہا حضرت میری لڑکی کی شادی ہے اور آپ کو اللہ نے اثر دیا تو آپ میری لڑکی کی شادی میں تعاون اور مدد اور ہیلپ کی شکل یہ اختیار فرمائیں کہ فلاں امیر سے اور نواز سے ذرا سفارش کریں کرتے آپ کا تو کچھ بگڑے گا نہیں میرا کام بن جائے گا اب ان کا ذوق تھا توحیدی ہم وہاں پر نظر تھی اور مخلوق سے فارغ تھے اور ادھر ان کے سامنے یہ تھا کہ ایک مجبور کی ضرورت بھی ہے درجے کے رنگ کیسے اختیار کیا اور آدمی اگر بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں سیدھے ایسی ڈال دی جاتی کیونکہ اگر انکار کرتے ہیں تو بچارے کا دل ٹوٹتا ہے اور فلاں سے کہتے ہیں کہ ان کی توحید سے ان کا ذوق تھا اس کے خلاف انہوں نے ایک روکا دکھا اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم رفا تو فضیت ہو آتے تو اللہ موسی و انتر مشکور وہی منا تو ہو فل مان ہو اللہ و انتر معذور لکھا کہ ہم نے جو ہے اس شخص کی ضرورتوں کے بعد میں اس کا قضیہ اور مسئلہ خدا کے حوالے کر دیا دعا کر دی سب سے پہلا کام یہ اور اسباب کے درجے میں ہم اب آپ سے کہتے ہیں ہم آپ سے اب کہتے ہیں اگر آپ نے اسے کچھ دیا سجن تو دینے والے حق تعالیٰ ہے مگر ذریعے کے اعتبار سے آپ کا بھی شکریہ ادا ہو جائے اور اگر آپ نے نہیں دیا تو نہ دینے والے بھی حق تعالیٰ ہے آپ کو ہم معذور سمجھیں ہوئے عمدہ مضمون ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے کہ آتے تب سجن پر موت ہی ہو اللہ اگر تم نے کچھ دیا تم ذریعہ ہو بہانا ہو سبب ہو اصل دینے والے حق تعالیٰ ہے مگر چونکہ ذریعہ لہٰذا تمہارا بھی شکر ادا کر دیں گے ہم شکریہ جزاک اللہ کریں گے اور اگر تم نے نہیں دیا میں منع کہوں پر مانے ہو اللہ روکنے والے تو اللہ تعالیٰ مانے اللہ تعالیٰ ہیں اسی کے ہاتھ میں پرو کی کنجیاں ہیں کر معذور ہم آپ کو معذور سمجھیں گے لیے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضرت ایک آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں حج کے لیے بھیجوں گا آپ کو اور اب وہ پھر گیا ہے کچھ دھیان نہیں دیتا حضرت فرما دور سے شرک کی باتیں مت کرو شرک کی بات جہاں مت کرو اور واقعہ یہ کہ جو کچھ ہوتا ہے ادھر اسی لیے بزرگ تھے ان کو کچھ لوگ دیا کرتے جو خدمت کر چندہ نہیں ہوگا اطمینان رکھنا چندہ جاہر ہے مزدور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی ضرورت ہے صحیح ہے ان کو جو تھا بندہ چندہ نہیں کرے گا آپ اطمینان رکھیں بالکل نہیں تو سوچیں گے کہ گھوم پھر کہاں جاوا ہے والے والی بات نہیں ہے اور گھبرائیے مت تو ایک بزرگ تھے انہیں شخص کچھ دیا کرتا ان کو خیال آیا کہ مخلوق سے دینا یہ توحید کے خلاف تو اس نے پیش کیا تو کہا کہ ہم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب پر الہام ہوا کہ فنا بندہ جو آپ کو پیش کرتا ہے وہ خود دیتا ہے یا ہم اس کے قلب میں ڈالتے ہیں وہ خود دیتا ہے ہم قلبوں میں ڈالتے ہیں اور ادھر اس کو یہ بتلایا گئے بات من جانب اللہ اس کے قلبوں میں آئی کہ میں دیتا ہوں تو اپنے طور سے نہیں خدا کی توفیق سے دیتا ہوں قلب میں اس کی طرف سے بات پیدا کر دی جاتی ان دونوں واقعات کا ہاتھی سے نکلا کہ اس کائنات میں اسباب کے درجے میں اگر آج کے سبق کو اختیار کرے مگر نظر اس پر نہ ہونا چاہیے نظر خالص میں ہونا چاہیے اور جس کی نظر اس پر ہو گئی اور پھر اس سے خالص اس کو چھٹی ہے کہ وہ کسی پیٹ کو راضی کرے اس کی خوشامد کرے اور سماجت کرے اور کالا والا کرے اس کو عظیم سمجھے اس کو بڑا سمجھے اور اس کے سامنے تو یہ ہے کہ نیک اور مستفی ہے تو بڑا ہے ان ناکام اپنا ہند اللہ پاس اور اگر نہیں ہے تو ایسے ایسے ملے گھر کے لیے خدا دینے کہاں پھرتے ہیں وہ جیب میں لے کر پھرے گا اس کو کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا ذرہ برابر تاثر نہیں ہوگا اہل دنیا ارباب اموات کو عظیم سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب بچے ہیں مطاف میں شخص طواف کر رہے تھے انہوں نے بزرگ سے کہا کہ کچھ چیز مجھے عطا فرمائیں تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے کچھ جرم انہوں نے دی اس میں سے بات انہوں نے لے لیے اور کپڑا خریدا اور کچھ اور چیز استعمال اور ان کے دل میں ان کے بارے میں کچھ خیال پیدا ہوا انہوں نے کہا ذرا آپ نظر کیجیے اور توجہ کی ڈالی تو دیکھتے کیا ہے کہ زمین کے نیچے سونے سونا جو ہے تمام زمین کی انگریزیں جو ہے وہ جواہرات معلوم ہو رہے ہیں فرما اللہ نے مجھے اچھی عطا فرمائی ہے مگر اس حالت میں میں استعمال کرنا نہیں چاہتا میں چاہتا کہ ضرورت پر جو ہے کفایت کروں اور اکتفا کروں تو خدا کے بندے ایسا بھی ہوتے انہیں حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو ملک نیم روز پیش کیا گیا تو فرمایا کہ ایک جو کے برابر اگر میں اسے خریدوں تو چترے سنجن کی طرح میرا چہرہ سیاہ ہو جائے بادشاہ بیٹھتے تھے تو ان کے پیچھے بہت بڑا چتر ہوتا تھا وہ سیاہ قسم کا اور پاستا کی شان اس میں جھل کے یہ کیفیت ہوتی تھی تو فرمایا کہ جیسے وہ سیاہ ہے میرا نصیبہ بھی ایسے سیاہ ہو جائے اگر میرے قلب میں حوث پیدا ہو جائے مگر یہ چیز ہوتی ہے پیدا دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے یہ نہیں کہ پہلے روز سے روزشاہتے بینش بغدادی بن جائیں باغی گستاوی بھی بن جائیں آج مصیبت یہ کہ ہم تقوی پہ آتے ہیں تو بات کرنے کو بھی تیار نہیں گردن جھکائیں گے تو اٹھانے کو تیار نہیں بہت تقوی بہت اللہ علیہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جائے نہ حقوق والے بات کا خیال ہے نہ بندوں کے اخلاق بندوں کا لحاظ ہے نہ اخلاق کا لحاظ ہے نہ تو کچھ نہیں ساری چیزوں سے مغفل ہو جائے تو لوگ تعریف کرتے تھے وہ اللہ وہاں کئی پڑے بھی نہیں ہے اور ہم بھی السلام سلام ساری امت کی پڑی ہوئی ہوتی ہے میٹر دیکھیے ہمارے بزرگی کا وہ اللہ علوم ایک پانچ ہے اونچا ہے نیچا بال جا رہے ہیں اس سے آسٹریلیا میں کرسی میں کونا جا رہا ہے مشرق میں اور ایک آستین روانہ ہو رہی ہے اس کی ساؤتھ افریقہ کی طرف مرض ہے کہ بالکل ہجما بجنگا ہو جائے بالکل ابو جی سرو جی کی طرح میں وہ پہنچے حق یہ ہے کہ کوئی میں پرانی معیار کو سمجھنے کے بعد آدمی بھٹک بھٹک نہیں نہیں سمجھتا سکتا ہے وہ جلواریا ایک مقام ایم پی میں وہاں پر ایک مزدور تھے چوالیس سال تک باقاعدہ ہاتھ ملتے رہے اور گشت کرتے رہے تین چار بجے کے بعد دن میں ندی پہ جاتے اور دو تین سو کلی کرتے تھے پاؤں میں زخم تھا مچھلیاں آ کے زخم جخماتی اس کے بعد اگر کوئی آتا وہ وقت ہوتا تھا ان کی دعا کا کوئی آ گیا تو بڑے میں ہاتھ ڈالتے کیا کام عجیب شان شاستری کا انتقال ہوا جس وقت نہرو کے بعد ہندوستان کے وزیر بنے تھے تو صبح ریڈیو آل انڈیا ریڈیو بولنے سے پہلے نے کہنا شروع کیا رام بولو بھائی رام رام بولو بھائی رام لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بزرگ ہو رہا تھوڑی دیر بعد ریڈیو بولا کہ منشا ان کا تھا کہ گئے گئے ہو ہو شاستری صاحب جو ہے وہ رخصت جہاں ان کو جانا تھا وہ خبر دے رہے تو غرض کہ کشم بھی بہت تھا یہ موٹر ڈرائیور جتنے ہیں لینن گاڑی مکھڑی گاڑی جتنے ہیں چلانے والے یہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں کیونکہ بزرگوں کے پاس لوگ بڑے اچھے اچھے مقاصد لے کے جاتے ہیں کوئی مقدمے کے لیے کوئی کسی کے ساتھ جو لا ہو چکا ہے اس میں کامیابی کے لیے کوئی کچھ کوئی کوئی کچھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے خدا کا راستہ معلوم کرنے کے لیے کم جاتے ہیں یہ اللہ والے بھی پہچانتے ہیں ان کو ایسا نہیں کہ بیوقوف ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاق سے برداشت کرتے ہیں ورنہ عموماً لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کو اگر بلاتے بھی اپنے قدم میں گھر میں تو گھر میں قدم رکھوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پک پڑی جائے تو پہناو بڑھ سکتا ہے سن لو کا آگام کھل کے اس میں گجرات کے لوگ بھی بہت مشکل ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ چاہتے ہیں بس مولانا سمجھو قدم پڑی جائے گھر میں اور مطلب کیا ہوتا ہے معلوم اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعوت سے ہماری مال میں برکت دولت میں برکت بکرو سے برکت وہ نیت ہی ہوتی ہے کسی اللہ والے کو ڈھونڈ کر اس سے اللہ کا راستہ معلوم کرنا نفس کے روگ معلوم کرنا اس کی طرف دھیان نہیں بس برکت وہ برکت بھی اس میں کوئی کہتا ہے مانا کوئی کہتا ہے اسماعیل دادا کوئی کہتا ہے سمیا عمل کوئی کچھ خدا جانے نئے نئے نام جاری جوڑے تو برکت چاہیے تو جائے حق یہ ہے کہ ہم نے جو ان چیزوں کی حقیقت ہے وہ نہیں سمجھا تو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس جب موٹر ڈرائیور آتے اور سچے کا نمبر معمول کرنے کے لیے اور وہ دور سے کہتے جا جا جا جا جا جا جاتے وہ جا جا کو گنتے کتنی دفعہ جا جاتا ہے کہ اسی میں اشارہ کر دیا کہ نمبر جو ہے لگا دو جتنی دفعہ جا جاتا اتنی اس میں اشارہ ہے کہ فنا نمبر لگا دو پانچ دفعہ جا جاتا ہے تو پانچ نمبر لگا اس کا نمبر لگ جائے گا انسان لگ رہا ہوگی یہ بزرگی کا استعمال وہ تھے بالکل تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ اور فور بکتا ہو کوئی ہم ادھر ضرور توجہ کریں گے مگر قرآن کی بات حدیث کی بات تقوی کی بات دین کی بات وہاں بھاؤ نگر میں تقریر تھی میری جامع مسجد میں اور وہاں پر خاص زور خاص دور کا ہر قسم کے لوگ میں نے ان سے کہا ذرا تصور کیجیے کہ ہماری بھاؤ نگر کی جامع مسجد میں نبی صلی کریم علیہ وسلم تشریف لے آئے میں نے کہا کون سا ایسا بد نصیب ہوگا جو ان سے ملاقات مسافر کرنا نہ چاہے اور ہاتھوں کو بوسا دینا نہ چاہے جان نثار کرنا نہ چاہے کوئی ہوگا ایسا کہا کوئی بھی ان کا ذرا یہ دھیان کیجیے کہ ہمارا چہرہ ہماری وضا پتہ ہمارا حال ہمارے اعمال ہمارے پیٹ کی غذا ہمارا خیال ہماری نگاہوں کی کیفیت یہ ساری چیزوں کے پیش نظر کون ہے جو یہ ہمت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ سکے میں نے کہا حضور علیہ وسلم جو بڑے ہیں بعد میں چودہ سو سال کے بعد حضر اللہ کے پاس پہنچتے بھی لوگوں کے پیر جو ہے ڈگمگاتے ہیں ہوا گم ہو جاتے حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ علی گڑھ تشریف لے گئے تو وہاں کے پروفیسروں نے کہا کہ معمولی بدن کا انسان ہے مگر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی یہ حیبت حق کا اثر یہ تقوی کا اثر ہے کہ بڑے بڑے پروفیسر قابل پسند کے سامنے آتے تھے درد جاتے سب تک بھی چھا جاتی تھی یہ تقوی کا شیخ العزیز صاحب کو ہم نے دیکھا حضرت شیخ الاسلام کو ہم نے دیکھا حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا بڑے بڑے عجیب و غریب کے احتیاط اللہ نے ان لوگوں کو دی تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہ حیبت حق ہے اور وہ تقوی کا اثر ہے کہ اس کے بعد آدمی دم بخود ہو جاتا ہے اور مستر ہو جاتا ہے میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ کاش ہم اس تقوی کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کی حیثیت کو ہم جانیں اور نیت ٹھیک کریں آج ہماری نیت ہے دعا بھی کرائیں گے تو بس مالیات کی دعا دعا کرائیں گے تو حق ہونے کی دعا دعا کرائیں گے تو مقدمے اور کیس کی دعا یہ دعا نہیں ہوتی کہ بد غذای کی عادت اللہ نے اسے چھوڑا دے یہ دعا توفیق نہیں ہوتی کہیں کہ بد زبانی کی عادت خدا اصلاح کی توفیق کی ہوتی یہ دعا نہیں ہوتی کہ دنیا سمیٹنے کی ہرس بھری پڑی ہے کھا کھا کے میدے فاسد ہو گئے مگر جو ہے وہ ہرس اور حوث نہیں جاتی تو یہ ہرس اور حوث چلی جائے اور ہم اپنے بنی نو کے خواہ بن جائیں اس کی دعا کروانے کی توفیق نہیں ہوتی آخرت کی دعا کی توفیق نہیں ہوتی اس نے خاتمے کی دعا کروانے کی توفیق نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو بس وہی میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے اس لیے ہم پہ اترتے ہیں تو بالکل ایسے جیسے جیسے چار میں گئے ایک مہینے تک نہیں نکلے اور جب نکلے ہیں تو دوبارہ تشریف نہیں لے لیں گے بالکل یہ تقوام ہم لوگ وہ ایک وکیل صاحب تھے تو وہ صبح وظیفہ پڑھنے بیٹھتے تھے اور رشوت لیتے تھے وہ تو وظیفے کے درمیان بات نہیں کرتے تھے کہنے کہ صحیح نہیں بات کرنا حالانکہ وزیفے کے درمیان بات جائز ہے زیادہ سے زیادہ ادب کے خلاف ہوگا اور وہ رشوت صحیح حرام جو سریحن حرام بالکل صاف اس کے متعلق وہ اشارہ کرتے تھے کہ تین سو لوں گا رشوت میں پانچ سو لوں گا رشوت میں تو جو حرام چیز ہے وہ تو جائز اور جو جائز ہے وہ حرام بنا لی یہ کلابی تقوا ہے گلابی تقوا نہیں ہے کلاب کر دو سے کتا اس کا حال یہ ہے کہ پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ اٹھا دیتا ہے کہ کہیں سیٹیں نہ اڑ جائے باقی کا اہتمام لہاگ نے <laughs> سیٹیں نہ اڑ جائیں اور آگے نجاست پڑی ہے تو اسی میں منہ مار دیتا ہے تو تقوا ادھر ایسا اور سروس ادھر ویسا ہے یہ بھی تقوا ہے تو آج ہم لوگوں کا حال بھی یہ اللہ پاک ہمیں معافی سے بچنے کی توقع بتا فرمان تو ایمان کو بنانے کی اور تقوا اختیار کرنے کی ضرورت ہم لوگوں نے اپنی زندگی بہت گزار گزارتی غفلت میں رہ پکڑ کی قسطوں میں ایران توران کی باتوں میں تیری میری میں ادھر ادھر لگی بجائی کرنے میں اور دنیا کی چیزوں سے انتظار سے دلچسپی لینے میں ٹیسٹ پہ آتا ہے مزہ آتا ہے مگر ہم نے ذکر تو لطف آج تک نہیں لوٹا دعا اور خدا کے آگے رونے کی لذت خدا کی قسم ہم نے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلاوت کی حلاوت ہمیں نصیب نہیں ہے اپنی کوتاہیوں سے شرمندہ ہونے کا احساس ہی نہیں ہے ہم کو کہ ہم میں کتنے روگ ہیں اور کتنی بیماریاں ہیں اور وہ بیماریاں کہ جسمانی بیماریاں تو موت پر ختم ہو سکتی مگر یہ اندر کی بیماریاں آج میں خبر میں ساتھ لے کے جائے نہیں اس حالت میں کیا حاصل ہوگا اللہ پاک مجھے آپ کو ساری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمان بہت بڑا مرحلہ ہے دوبارہ ایمان و تقوا بنیادی چیز ہے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں جس کا آگے کیا تھا تو ولایت کی اور بزرگی کی بنیاد ایمان و تخوا ہے جتنا جتنا ایمان باللہ بڑھے گا اور زندگی میں جتنا تقوا آئے گا اسی اعتبار سے انسان میں ولایت آئے گی اگر ان ہے تقوا اور ہے ایمان ہے تو اسی اعتبار سے ولایت اور اگر خوب پگی ہے سولہ آنے والی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل اس کو جو آنے کی توفیق دے اور فکر عطا فرما کہ صحیح ایمان ہمارا ہم کرے مضبوط اور تقوا اختیار کرے بس اسم کلمات سے جو کہے ہیں درست یہ دعا کی جو اللہ کو Thank you.